عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا علم جسم کی راہ سے حاصل نہیں ہو سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو نبے